ہم سب زندگی میں بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں کریئر کے خاندان کے جی بالکل اور ان پر پوری جان لگا دیتے ہیں لیکن پھر بھی کبھی کبھی لگتا ہے کہ کہ جیسے کوئی اندیکھی لہر آتی ہے اور سب کچھ بہا کر لے جاتی ہے آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کیوں ہماری بہترین کوششیں بھی اکثر ہماری مرضی کا نتیجہ نہیں دیتی جی یہ تو تقریباً ہر انسان کی کہانی ہے اور اس کی وجہ آ, محنت کی کمی نہیں ہوتی اچھا اصل میں ہم ایک بہت بڑی تصویر کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ دیکھ پاتے ہیں ہمارا علم ہماری نظر دونوں محدود ہیں ہم اپنی چال چلتے ہیں لیکن ایک بڑی الہی حکمت بھی اپنا کام کر رہی ہوتی ہے تو آج کی گفتگو کا محور یہی کشمکش ہے انسانی کوشش الہی تقدیر اور پھر آ, اس سب میں دعا کا کیا کردار ہے جی چلیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم مایوسی سے بچ سکیں آئیے ایک مثال سے شروع کرتے ہیں جیسے ایک طالب علم کی ہاں وہ پورا سال ایک امتحان کی تیاری کرتی ہے جی وہ اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیتی ہے راتوں کو جاگنا نوٹس بنانا یعنی اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑتی بالکل لیکن امتحان کے دن اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے یا پرچہ اس کی توقعات کے بالکل برعکس آ جاتا ہے اب ظاہری طور پر تو یہ ایک ناکامی ہے اور بہت دل توڑ دینے والی ناکامی اس وقت تو یہی لگتا ہے نا کہ ساری محنت ضائع ہو گئی یہیں پر نکتا ہے کیا واقعی محنت ہوئی دیکھیں نتیجہ تو ایک وقتی چیز ہے لیکن اس پورے سال کی جد و جہد نے اس طالب علم کی شخصیت میں جو نظم و ضبط جو علم اور جو برداشت پیدا کی وہ تو اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گی شاید الہی حکمت اسے نتیجہ دینے کے بجائے اسے کچھ بنانا چاہ رہی تھی یہ ایک بہت طاقتور خیال ہے لیکن اس کا اطلاق ایک کسان پر کیسے ہوگا جس کی پوری فصل سیلاب میں بہ جائے جی یہ بہت اہم سوال ہے یہ تو صرف ایک گریڈ کا معاملہ نہیں یہ اس کی بقا کا سوال ہے وہاں حکمت کیسے تلاش کی جائے یہاں پر توکل کا تصور سامنے آتا ہے دیکھیں توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا نہیں ہے صحیح کسان نے ہل چلایا بیج بویا پانی دیا یہ اس کا کام تھا اس نے اسباب اختیار کیے توکل یہ ہے کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد دل کو نتیجے کے خوف سے آزاد کر کے اللہ سے جوڑ دیا جائے یعنی اپنا دھیان ان چیزوں پر رکھو جو تمہارے اختیار میں ہیں بالکل اور جو اختیار سے باہر ہے اسے ایک بڑی طاقت کے سپرد کر دو یہ سب سمجھ میں آتا ہے لیکن اس سے ایک فطری الجھن پیدا ہوتی ہے اگر انجام پہلے سے لکھا ہے تو میری اس ساری بھاگ دوڑ کا کیا مطلب تو پھر کوشش ہی کیوں کی جائے جی کوشش کرنا ہی ہمارا امتحان ہے نتیجہ نہیں بلکہ کوشش کے دوران ہمارا رویہ کیا تھا ہماری نیت کیا تھی اصل آزمائش وہ ہے اچھا امام جعفر صادق کا ایک کال ہے کہ اگر نیت خالص ہو تو رکاوٹیں بھی ترقی کا ذریعہ بن جاتی ہیں مطلب اگر اس کسان کی نیت محنت کر کے حلال رزق کمانا تھی تو فصل تباہ ہونے کے باوجود وہ اپنی نیت کا اجر پا گیا یعنی اس کی وہ کوشش روحانی طور پر کامیاب ہو گئی بالکل اور امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر کرنے والا ہر رکاوٹ میں بھی حکمت تلاش کر لیتا ہے تو کیا اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ طالب علم اپنی بیماری میں یہ حکمت دیکھے کہ شاید اسے زیادہ مضبوط بنانا مقصود تھا جی بالکل وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ ناکامی اسے مستقبل کی کسی بڑی کامیابی کے لیے تیار کر رہی ہے یا اسے تکبر سے بچا رہی ہے وہ ہر حال میں خیر تلاش کرتا ہے یہ ہے صبر جمیل ٹھیک ہے میں نے منصوبہ بنایا کوشش کی توکل بھی کیا لیکن اب میں ایک ایسے موڑ پر ہوں جہاں میں بالکل ٹوٹ چکی ہوں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا اس وقت انسان کیا کرے اس وقت وہ دعا کرے دعا یہ صرف مانگنے کا نام نہیں ہے یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ یا اللہ میں اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود محدود اور بے بس ہوں اور تو لامحدود اور کامل ہے یہ اپنی کمزوری کا سب سے طاقتور اقرار ہے جی اور یہیں سے مدد کا آغاز ہوتا ہے اور یہاں توسل کا تصور بھی آتا ہے کیا آپ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں ضرور توسل کا مطلب وسیلہ پکڑنا ہے آپ اللہ سے ہی مانگتے ہیں لیکن اس کے ان محبوب بندوں یعنی اہل بیت کے واسطے سے جن سے وہ محبت کرتا ہے اچھا یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی بادشاہ کے دربار میں اس کے کسی قریبی وزیر کی سفارش لے کر جائیں آپ مانگ بادشاہ سے ہی رہے ہیں لیکن ایک محترم وسیلے کے ذریعے یہ تعلق کو مضبوط کرتا ہے اور سب سے بڑا سوال کیا دعا تقدیر بدل سکتی ہے جی یہ ایک گہرا سوال ہے اسلامی روایات میں تقدیر کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں ایک تقدیر مبرم یعنی حتمی فیصلہ اور دوسری تقدیر معلق یعنی وہ فیصلہ جو کچھ شرائط سے جڑا ہو روایات کہتی ہیں کہ دعا صدقہ اور نیکی جیسی چیزیں اس تقدیر معلق پر اثر انداز ہو سکتی ہیں اور اسے ٹال سکتی ہیں لیکن اس سے بھی بڑھ کر دعا انسان کا باطن بدل دیتی ہے یعنی ہو سکتا ہے باہر کا طوفان نہ تھمے مگر دعا آپ کے اندر وہ سکون اور ہمت پیدا کر دیتی ہے کہ آپ اس طوفان سے گزر جاتے ہیں تو اگر اس ساری گفتگو کو سمیٹا جائے تو زندگی گزارنے کا فارمولا کیا بنتا ہے فارمولا یہ ہے کہ منصوبہ بندی کریں اپنی پوری عقل اور محنت استعمال کریں پھر اسباب اختیار کرنے کے بعد دل کو اللہ کے سپرد کر دیں نتیجہ اگر مرضی کے مطابق آئے تو شکر کریں اور اگر خلاف آئے تو یہ یقین رکھیں کہ اس کی حکمت ہماری خواہش سے بہتر ہے انسانی منصوبہ اور الہی تقدیر دشمن نہیں بلکہ ایک رقص کی طرح ہیں ہم قدم اٹھاتے ہیں اور وہ راستہ بناتا ہے اور دعا اس رقص کا میوزک ہے بالکل دعا اس تعلق کو زندہ رکھتی ہے تو خلاصہ یہ ہے کوشش ہماری حکمت اس کی اور دل اس کے جی اور آج کے اس گفتگو کے بعد ہم سب کے لیے سوچنے کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں اگر کامیابی ہمیشہ ظاہری نتائج سے نہیں ناپی جاتی تو ہم اپنی روز مرہ کی کوششوں میں اصل کامیابی کو کیسے پہچان سکتے ہیں